اللہ الرحمن الرحیم حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب اللہ کے آغاز میں ہی بہت مشکل ترین بحث شروع کی ہے اور جتنے بھی مسائل ہم اور آپ پوچھتے اور بتاتے ہیں بالعموم ان کا تعلق فکے اصغر سے ہوتا ہے فکا ایسا لفظ ہے جس سے آپ کے کان نامانوس نہیں ہیں مسائل کا پوچھنا نماز روزہ حج زکات کیسے دی جائے کیا کیا جائے نماز ہوئی یا نہیں ہوئی یہ جتنے بھی مسائل ہیں حتیٰ کہ کسی ملک کا نظام چلانا معاشی نظام اقتصادیات کا نظام یہ سب کی سب چیزیں کہا کہتے ہیں کہ یہ مسائل سے اثر سے تعلق رکھتے ہیں یعنی ان مسائل کے مجموعے کو سکھ اصغر کہتے ہیں چھوٹی سکھا اور فکر اثرت کے مقابلے میں ایک فقہ ہے جسے فکر اکبر کہتے ہیں بڑی فقہ اور در حقیقت وہ فکر اکبر ہے جو سارے دین کی روح ہے جان ہے اور فکر اکبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ فکا جس میں انسان کے عقیدے کے ساتھ بحث کی جائے ایک آدمی اسلامی معاشیات کے ایک ایک مسئلے کو جانتا ہے ایک آدمی ساری زندگی نماز نہیں پڑھتا ایک آدمی جاننے کے باوجود کہ حج ہے زکات فرض نہیں دیتا ان سب انسانوں کا افراد کا انجام زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا ولی عز باللہ زیادہ سے زیادہ حد سے زیادہ جو بات ہے آخر کی حد جہنم اگرچہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے لیکن دل آخر اس انسان نے ایک دن نجات پا کر جنت میں جانا ہے کیونکہ اہل سنت الجماعت کا جو متفقہ عقیدہ اور مسلک ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا وہ اس کی جہنم اور سزا کیسی ہوگی وہ ایک الگ مسئلہ ہے جس پہ نے بحث کی ہے لیکن ایک آدمی اسلامی اقتصادیات کا ایک ایک مسئلہ جانتا ہے اسے جتنا بھی ثواب پہنچے اور ملے یہ دونوں جو اتنا بڑا عالم ہے اور یہ جو اتنا بڑا تاریخ ہے فرائض کا اگر ان کے عقیدے میں کچھ گڑبڑ ہوگی تو پھر کیا ہوگا مثلا اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں اس کا عقیدہ یہ ہے معاذ اللہ کہ اللہ کی تقدیر کوئی چیز نہیں ہے تو پھر اس انسان کے سارے علم اور دوسرے لوگوں کی بے عملی کے باوجود آخر پہ ہوگا کیا کیونکہ عقیدہ ہے جس دار و مدار ہے نجات کا اور کہتے ہیں کہ کے مقابلے میں فکر اکبر وہ ہے جہاں کسی فرد اور جماعت کے عقیدے پر بحث کی جاتی ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے اگر تم مسلمان ہو تو مسلمان کس کو کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کے اکبر کے آگے کچھ شاخیں ہیں کچھ میدان ہیں مثلاً سالت کا میدان ہے اب انبیاء علیہ السلام کون ہوتے ہیں ان کے معجزات کیا چیز ہوتے ہیں کوئی کسی نبی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا اس پہ کیا فرق پڑے گا حضرت علیہ صلاح کی نبوت تھی یا نہیں تھی ایک آدمی مانتا ہے دوسرا کہتا ہے میں نہیں مانتا کیا فرق پڑے گا یہ سب کی سب چیزیں فکر اکبر میں بھی جتنے اس کے میدان ہیں رسالت ہے فرشتے ہیں کتابیں ہیں اور مختلف آخرت کے مسائل ہیں سب آسان ہیں اور سب سے مشکل ترین مسئلہ کا ہے اللہ تعالی کا اس کی ذات اور صفات اس لیے اللہ کی ذات اور صفات اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور یہی وہ مسئلہ ہے جس میں امت میں تشخیص پیدا ہوئی فرقے بنے اور بہت کچھ لکھا اور پڑھا گیا اس پہ کہ ایک انسان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں کیا ہے اور اسی ذات اور صفات کے عقیدے کے ساتھ ساتھ تقدیر بھی وابستہ ہے جس پہ لوگ اپنی نادانی سے آج ہر شخص بحث کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اللہ کی تقدیر کیا ہے حالانکہ اللہ کی تقدیر بھی الہیات میں سے ہے اور مشکل ترین مسائل الہیات کے ہیں اب مشکل یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو کتاب شروع کی ہے اسے انہوں نے انہی اللہ تعالی کی صفات میں سے تیسری کو بیان کیا ہے اور پچھلے کچھ عرصے سے یہ الہیات ہی کا باب چل رہا ہے جو مشکل ترین ہے پھر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آگے چل کے جد اللہ البالغہ میں وہی چیز لائیں گے الہیات کے باب کو وہاں بہت تفصیل سے بیان کریں گے لیکن یہاں بھی کچھ کم نہیں ہے اور مشکل یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نیچے کی پرواز کرتے ہی علم ہے وہ اتنی بلند پرواز کرتے ہیں اشار صاحب رحمت اللہ کے جہاں پاؤں ہوتا ہے وہاں عام لوگوں کے سر سے سوگت پانی اوپر ہو جاتا ہے سمجھ نہیں آتی آدمی کرے کیا کیونکہ علمی معیار شاہ صاحب رحمت اللہ کا ایسا بلند ہے اور یہ علمی معیار یا تو حضرت کے ہاں ملتا ہے یا حضرت وہاں ہاں بھی ایسی چیزیں ہیں ان کی معمولی معمولی کتابیں یعنی معمولی سے مطلب ہے کہ ساٹھ ستر سو روپیے کی کتاب ہے اور ایک سفا آدمی کو ہزم نہیں ہوتا کہ حضرت کہنا کیا چاہتے ہیں اس بات کی مزید تفصیل اور تشریح کے لیے اللہ فرماتے تھے کہ ہم بخاری شریف پڑھ رہے تھے اور ایک مرتبہ حضرت نے موقع اللہ علیہ نے کسی بات پر بحث شروع کی تو ہم سے پوچھا کہ کچھ سمجھ آئی تو ہم نے کہا حضرت کچھ سمجھ نہیں آئی تو پھر اچھا، میں میں دوبارہ تقریر کرتا ہوں پھر دوبارہ انہوں نے تقریر شروع کر دی جب پھر تقریر شروع کی تو ہم سے کچھ سمجھ میں آئے ہم نے کہا لفظ تو سمجھ میں آئے معنی نہیں سمجھ میں آتے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں معنی اس کے کیا مانی صاحب رحمت اللہ بخاری شریف بند کرتی اور کہنے لگے میں کیا پڑھاؤں ہوں چلو پھر پھر پڑھائیں گے تو شاہ صاحب رحمت اللہ کو یہی حال ہے کہ وہ اتنے بلند معیار پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ جیسے اس سے نیچے کے لوگ جو بس تو سب سمجھ رہے ہوں گے یہی چیز اسماعیل شہید رحمت اللہ ہے ابقات اگر آپ ان کی پڑھیں گے تو اس کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا علمی معیار کیا تھا اب شاہ صاحب اللہ علیہ نے جو شروع کیا تو انہوں نے سب سے پہلے الہیات کی مباحث میں اس مسئلے کو لیا کہ اللہ تعالی کی صفات میں صفت تبدیل کیا ہے بدا شروع کرنا اور بدر جس سے لفظ بنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدیر سماوات اللہ تعالیٰ آسمانوں کو بغیر کسی مثال ثابت مثال کے پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بدیر نام ہے اور اللہ کے کئی ایک نام ہے مگر شریعت نے پابندی لگا دی ہے کہ کوئی آدمی اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ انسان کی عقل بالکل محدود ہے اور وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا کیا نام رکھے اب اس کائنات کی کسی بھی چیز کو دیکھ لیں اس کے نام کے ساتھ اس کا کوئی تصور پیدا ہوتا ہے یا یہ کہ چیز دیکھ کے تصور پیدا ہوتا ہے تو آدمی دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے اس کا یہ نام ہونا چاہیے مثلا انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے بہت خوبصورت ہے تو خوبصورت کا نام کے اس کے لیے رکھتا ہے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جمالیات کی بڑی اچھی عنایت فرمائی ہوتی ہے تو بچہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس بچے کا نام یہ ہونا چاہیے آسن ہونا چاہیے کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے جس طرح بھی شجیر ہے بہادر ہے بچہ اس کا یہ نام ہونا چاہیے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے نام رکھتے تھے لیکن یہ کہ وہ پہلے سے ایک صرف کا پتہ ہے اس کے مطابق ایک چیز مل گئی اس چیز کا نام یہ رکھ دیا معاملہ کبھی اس کے بالکل برعکس آ جاتا ہے کہ چیز کوئی نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کی مثال کوئی نہ کوئی چیز ذہن میں ہے انسان کے اب انسان اس کا بھی نام رکھ دیتا ہے تو چیز کو دیکھ کر نام تجویز کرنا اور یہ انسان کے ذہن میں نام ہو تو آدمی کسی چیز کا نام رکھ دے اب جیسے کہ یہ ہیٹر ہے تو اب اس ہیٹر کی کوئی نہ کوئی صورت تو سامنے ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں یہ ہیٹر ہے اب جب اس نے پہلی مرتبہ بنایا ہوگا یا کسی بچے کو بغیر چلائیے اس بچے کو نہ بتاؤ تو اس کا کیا نام رکھے گا کہ یہ کیا چیز تو پہلی مرتبہ اس چیز کا تصور ہوتا ہے اور تصور کی بنیاد پر نام رکھتے ہیں اب تعالی شانو کی نسبت سے کوئی چیز اس کائنات میں نہیں ہے تو آدمی نام کیا رکھے اللہ تعالی کسی بھی چیز سے بناؤ نا لکڑی سے پتھر سے مٹی سے گارے سے کسی بھی چیز سے بناؤ معذ اللہ اور خدا کو کسی نے دیکھا ہو اور اللہ تعالیٰ کے پہلے کسی کے ذہن میں بھی ہو کہ اللہ ایسا ہے تو پھر کوئی نام رکھے اب آدمی کے ذہن میں کچھ ہے ہی نام کیا رکھے شریعت کہتی ہے اگر تم اپنے پاس سے کوئی نام رکھو گے تو یقیناً غلطی کر دو گے اس لیے اللہ کے نام بھی وہی ہیں جو اللہ نے خود طے فرما دیے کہ مجھے ان ناموں سے پکارا کرو کسی آدمی کو اجازت نہیں دی کہ وہ اللہ کا نام اپنے پاس رکھے کیونکہ اس کے پاس کوئی معیار نہیں ہے جس معیار میں وہ اللہ کو جانچے پکے کیا تارا شانو کا یہ نام ہونا چاہیے اللہ کا کوئی نام نہیں ہے جب تک کہ شریعت خود نہ کہے کہ اللہ کا یہ نام ہے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے دو ناموں پہ بات کر لی جس کا تفصیل سے ہم نے بیان کر لیا کہ ایک تو تبدی بدی ہے اللہ بغیر کسی پہلی سابق مثال کے اللہ اس کائنات کو شروع کرنے والا ہے دوسری مثال آگے تکلیف کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو خلق کرنے والا ہے اب تیسری چیز جہاں سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے شروع کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت تدبیر کو لائے ہیں اور انہوں نے اسے شروع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا کیسے رہا ہے تو کہتے ہیں بس تصویر و عالم الموالد تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موالد کا ایک عالم پیدا کیا ہے مرجی الى تصویر حوادثها اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس عالم موالید میں جتنے بھی واقعات رونما ہو رہے ہیں مواقع للنظام تنظام الزی ان واقعات کو اس نظام کے مطابق کرنا جو اللہ کی خود اپنی پسندیدہ چیز ہے حکمت ہو اللہ تعالیٰ اسے اس حکمت کے ساتھ جو پسند فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس مصلحت کو پورا کرنے والا ہے بنانے والا ہے فکرا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اتنا ہی کہا ہے لیکن اس کی تشریح کے لیے اور پھر اس کے بعد جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے لیے بنیادی طور پہ پانچ چیزیں ہیں جو آپ سے عرض کرنی ہیں اصل بات تدبیر کی نہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت نیچے آ کے بات کی ہے کہ تدبیر کرنی ہے موالی کیا چیز ہے یہ بات ابھی آتی ہے بات شروع ہوتی ہے اللہ تعالی کی صفت تقویم سے اور جیسے کہ معلوم ہے کہ ہر انسان پر یہ ایمان لانا فرض ہے کہ اللہ کی آٹھ ذاتی صفات سے ایمان رکھے اللہ کی صفات کی تین طرح پہ تقسیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفاتیں فریلی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی صفاتیں تیسرے درجے میں جس میں مشابہت مخلوق سے پائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کی ذاتی صفات آٹھ ہیں علم ارادہ قدرت سما بسر کلام تقویر حیات یہ آٹھ صفتیں اللہ کی ایسی ہیں جس پہ ہر آدمی کا ایمان لانا ضروری ہے اور یہ آٹھوں صفات اللہ کی ایسی ہیں کہ اس کی ضد قائم نہیں کی جا سکتی اس کے برعکس سوچا بھی نہیں جا سکتا مثلا یہ کہ اللہ تعالی کی ذاتی صفات میں حیات ہے زندگی ہے کہ اللہ حی ہے زندہ ہے اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ زندہ نہیں ہے اس کے برعکس مردہ ہو گیا تو مردہ تو نہیں اللہ تعالیٰ ارادہ کرنے والا ہے تو ارادے کے مقابلے میں آ گیا کہ کوئی بے شعور ایسا جو ارادہ کرے ہی نہ کسی کام کا تو اللہ ایسا تو نہیں ہے سما اور بسر ہے اللہ کا دیکھنا ہے اور اللہ تعالی کا سننا ہے تو یہ اللہ کا دیکھنا اور اللہ کا سننا اس کے مقابلے میں دیکھنے کے مقابلے میں تو اندھا آ گیا اور سننے کے مقابلے میں بہر آ گیا تو معاذ اللہ اللہ ایسا تو نہیں ہے اس کی جو آٹھ اللہ کی ذاتی صفات ہیں ان کا ماننا نہ صرف یہ کہ ضروری ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنا بھی سمجھ بھی لینا چاہیے کہ اگر یہ آٹھ صفات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اپنی ان صفات کا محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی ان صفات کی وجہ سے دیکھتا ہے اللہ کی صفت حیات ہے تو اگر اللہ کی صفت حیات نہ ہو تو خدا زندہ نہیں رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی صفت بسر دیکھنے کی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ سما معاذ اللہ کوئی نابینا ہے ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ صفات باری تعالی اس سے الگ نہیں ہیں اس معنی میں کہ نہ اس کی ذات کا حصہ ہیں اور نہ اس سے الگ ہیں لا عین ولا غیر کی اصطلاح میں جسے کہتے ہیں وہ یہ چیز ہے اللہ کی آٹھ صفات ذاتی اور ان ذاتی صفات میں ایک چیز کا اضافہ کرتے ہیں سات کے بعد کا مجدد ہندی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک مقام سے بڑی وضاحت سے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کا یہ مطلب لینا کہ اللہ ان صفات کا محتاج ہے اور کس کی وجہ سے اس میں یہ ساری شان پائی جا سکتی ہے زندہ ہے دیکھتا ہے سنتا ہے یہ چیزیں حضرت نے سختی سے اس کی نفی کیا وہ کہتے ہیں یہ بات نہیں اللہ تعالیٰ اپنی ان صفات کے علاوہ بھی دیکھتا ہے اور اس کی زندگی ہے لیکن یہ اتنا نازک موضوع ہے کہ خود یہ فکر کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ اور اس کی کیا چیزیں ہیں یہ بہت علمی بحث ہے اب یہاں پر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صفت تدبیر کا اور اللہ کی یہ صفت تدبیر جو ہے تکوین سے تعلق رکھتی ہے اور اس میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی صفت ہے <coughs> یہاں سے بات شروع کہ ہم سب پڑھتے ہیں ان اللہ قدیر اور اول قادر اللہ قادر ہے اللہ قدیر ہے قدرت کی تعریف ماتریدی فکا یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صفت مستحقہ ہے یعنی قدرت یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے اور اس کا تعلق کس چیز سے ہے وہ دو زدین ہیں جن کے ساتھ تعلق ہے زندگی اور موت کے ساتھ اللہ کی قدرت کی صرف کا تعلق دونوں طرف ہے زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے ذلت دیتا ہے یہ ساری چیزیں خدا کی صفت قدرت سے تعلق رکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے تخلیق سے معذوم سے اس کا تعلق ہے یعنی جتنی بھی چیزیں امکانات میں ہیں ممکنات کے ساتھ اللہ کی صفت قدرت کا تعلق ہے جتنی چیزیں کائنات میں ممکن ہیں ان سب کا تعلق اللہ کی صفت قدرت سے بنتا ہے خلاصہ اس کا یہ اس لیے ماتریدیا کہتے ہیں کہ وہ قوت مستحقہ ہے یعنی وہ قوت ہے اللہ تعالی کی اس کے ناموں میں سے وہ نام ہے جو اس کائنات میں چیزوں کا تعلق اس سے بنتا ہے جو چیزیں ہو سکتی ہیں جو چیزیں محال ہیں اللہ کی قدرت کا تعلق محال سے نہیں بنتا ممکنات محالات ممتنعات یہ تینوں الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ یہ فلاسفہ اہل علم کلام والے تو وہ کہتے ہیں سنت والجماعت کہ اللہ کی قدرت کا تعلق پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت کا تعلق ممکنات سے ہے زندگی ممکن ہے اللہ دے موت ممکن ہے اللہ تعالیٰ دے عزت ممکن ہے ذلت ممکن ہے کھانا ممکن ہے ہر چیز جو ممکنات میں سے ہے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے جو چیز محالات میں سے ہے خدا کی قدرت کا تعلق اس سے نہیں ہے محالات میں سے کیا ہے محال کی ایک عام کی مثال آپ کو دیں ایک آدمی کہتا ہے یہ سو روپے ہیں اور یہاں پر دو سو آدمی ہیں اب اس سو روپے کو دو سو آدمیوں پر اس طرح تقسیم کرو کہ ہر ایک کو ایک روپے کا نوٹ ملے ممکن ہی نہیں محال ہے سو روپے کے سو ہی نوٹ بنیں گے تو سو آدمیوں پہ تقسیم ہوں گے تو سو کو یہاں آئیں گے دو سو کو تو نہیں آ سکتے ایک آدمی کہتا ہے کہ کوئی ایسی ترکیب کرو کہ اس اس میں ایک ہزار آدمیوں کی بیٹھنے کی گنجائش ہے تو اس کو ہم دس ہزار آدمیوں کے لیے کر دیں کوئی صورت نہیں یہ محالات اس کی کوئی تجویز کی ہی نہیں جا سکتی آپ کہتے ہیں کہ اس پارکنگ میں کتنی گاڑیوں کی جگہ ہے تو آدمی دوسرا بتاتا ہے صاحب یہاں پر پچاس گاڑیاں آ سکتی ہیں صاحب کہتے ہیں نہیں پچاس کی بجائے تم اس طرح کرو کہ یہاں پر پانچ ہزار کی جگہ پیدا کرو کچھ کر لے یہ محالات میں سے ہے اللہ کی قدرت کا تعلق محالات سے نہیں ہوتا اللہ کی قدرت کا تعلق ممکنات سے ہوتا ہے اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر بہت بڑا مسئلہ جو فلسفیوں سے اٹھا تھا جب فلسفہ آیا ہے یونان کا تو اس وقت بغداد میں جب ان کی کتابوں کے ترجمے ہوئے تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ ایسا پتھر پیدا کر سکتا ہے جس سے وہ خود نہ اٹھا سکے کیا لگا اپنے جیسا دوسرا پیدا کر سکتا ہے بھائی سوال ہی غلط ہے اللہ کی صفت قدرت کا تعلق ممکنات سے ہے محالات سے نہیں ہے یہ چیز ہی محال ہے سوال ہی غلط ہے اب کوئی آدمی جو یہ کہے کہ کیا آپ سو روپے کو دو سو روپے دو سو آدمیوں پہ اس طرح تقسیم کر سکتے ہیں کہ ہر ایک کے حصے میں سو سو روپے آئی آئے اور میں دوں آپ کو سو ہی روپے کو ہر ایک کے حصے میں سو سو روپے آئے نہیں آ سکتا اس محالات اور ممکنات اس کی تشریح کے لیے ایک مثال ایسے ہی خیال میں آ گئی شاہ جہان بادشاہ کا تخت انگریزوں کے قبضے میں آ گیا تب تک سے تاؤس تو دیکھنے کی تھی اور شاہ جہان بادشاہ کا تعمیرات کا بڑا شوق تھا تعمیرات کا اور بڑی چیزیں اس نے بنوائی کمال کی چیزیں اس نے بنوائی ہیں ایسی کمال کی چیزیں بنوائی کہ اس نے کہا کہ تاج محل میں کچھ ایسا انتظام کرو کہ وضو کرنے والوں کو گرم پانی ملے تو اس سے کہا گیا کہ جناب والا جب آگ چلے گی تو دھواں ہوگا اور دھواں عمارت کو نقصان پہنچائے گا اس کہا اسی لیے تو تمہیں بلایا ان کا ذکر دیتے انگریز جب آئے تاج محل تو وہ نل کے ہر طرف گرم پانی آتا تھا ان کا اس کی تحقیق کرو یہ آخر ہے کیا تو انہوں نے تحقیق شروع کی تو وہاں ایک آدمی اس سے کہا صاحب اس مقام کو مت کھو دیں اگر آپ کھو دیں گے تو یہ جگہ سارا مرکز ہے اس پانی کو گرم کرنے کا اور نتیجہ اس کے یہ نکلے گا کہ آپ لوگ اسے ٹھیک نہیں کر سکیں گے اور میں ٹھیک کروں گا تو دس ہزار روپے دوں گا دس ہزار روپے اس زمانے کے اٹھارہ سو اسی نبے کے دس ہزار روپے کا مطلب یہ تھا کہ آج کے شاید دس ارب روپے ہوتے سونا جو تھا وہ ایک روپے میں چار پانچ تولے مل جاتا تھا ایسا تھا ہوتا سونے کا چند پیسے میں سونے کا ایک تولا آ جاتا تھا تو انہوں نے کہا اتنے پیسے کون دے گا لیکن دیکھو اسے جب انہوں نے اسے کھودا تو اس میں سے دھواں نکلا انہوں نے کہا تم کہتے تھے یہ سارا نظام یہاں پہ دھواں ہی ہے بس اور تو کچھ نہیں نکلا اس نے کہا یہی دھواں ہے نا ذرا اسے جمع کرنا پھر میں پوچھوں گا بس اس کے بعد وہ نظام ایسا خراب ہوا اب تک بنے اکبر بادشاہ نے یہ کہا کہ, کہ, کہ دعوت میری کوئی ایسی جگہ پر کرو کہ اس کی کا کوئی نشان نہ ملے اور یعنی ایسی زمین ہو جس زمین کو کسی نے آج تک دیکھا نہ ہو ایسی زبردست قسم کی دعوت ہو تو پانی میں دعوت کی اس کے ایک آدمی رتن جو ہے نا یہ ہیرے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے رتن کہتے ہیں اس نگ کو جس نگ کی نظیر دنیا میں نہ ملے تو اکبر کے جو نو آدمی تھے وہ نو رتن اسی لیے کہلاتے تھے کہ اکبر کہتا تھا ان جیسے آدمی دنیا بھر میں نہیں مل سکتے اور بات اس کی واقعی سچی ہے اس کے ایک رتن نے دعوت کی اور اکبر کہتا تھا میں حیران رہ گیا جہانگیر نے لکھا ہے کہ والد کہتے میں حیران رہ گیا کہ اوپر سے پانی ہمارے گزر رہا ہے اور نیچے نہیں آتا اور ہوا کو اس نے اس طرح سے چلایا کہ وہ ہوا پانی کو روک رہی تھی تو اکبر بادشاہ خوش ہوا سے کئی انعامات دیے اور کہا واقعی کمال کی تم نے دعوت کی ہے یہ ایسی چیزیں آپ کو مغلوں کے یہاں بہت مل جائیں گی تو محالات جو ہوتی ہیں یہ ایسی ہوتی ہیں شاہ جہان بادشاہ جو تھا نا یہ یہ, بادشاہ کمال کا تعمیرات اس پر ختم تھی ایسی ایسی اس نے تعمیرات کی تو تخت تاؤس بھی ایسے ہی بنا تاؤس کا بڑا شورا انگریز جب آئے قبضہ کیا تو انہوں نے کہا وائس رائے کو بڑا پسند آیا اس نے کہا تھا کہ تخت کو میرے کمرے میں لگا دو اب یہ محالات کہاں بادشاہ اور محل اور تخت لگے ہوئے اور اتنے لمبے چوڑے ان کے کمرے اور کام کا کمرہ یورپین سٹائل کے مطابق چھوٹا سا کمرہ تھا تو انہوں نے سب نے انکار کر دیا کوئی آئے بہت عقل مند انہوں نے کہا جی بالکل جناب والا کل سارا آپ کا کمرہ اس میں تخت ہوگا اور وہ اگلے دن جس دن بھی آیا جس نے مہلت مانگی تھی تو انہوں نے تخت تاؤس کو کاٹ کے اور پوری دیواروں کا سجا کیا انہوں نے کہا والا اب خوش ہیں کہا ہاں بہت خوش ہوں تو دیکھنے والے روئے انہوں نے کہا تخت تاؤس کا بیڑا الگ ہو گیا تو جو چیزیں محالات ہوتی ہیں نا ان کا تعلق اللہ تعالی کی صفت قدرت سے نہیں ہوتا کہ آدمی اب یہ کہے کہ اللہ ایسا پتھر بنا دے جس پتھر کو اللہ تعالیٰ خود نہ اٹھا سکے تو اب یہ بظاہر دیکھنے میں ہے اس سے پوچھو کہ قدرت کا تعلق محالات سے جوڑ رہے ہو سوال یہ غلط ہے تم یہ کہتے ہو کہ سو روپے کو ایسے تقسیم کر دو دو سو آدمیوں میں کہ ہر ایک کو ایک روپیہ ملے ہر ایک کو سو روپیہ ملے محالات سے تعلق ہے اور یہ تعلق ہی محالات اسی لیے فقہ نے لکھا ہے کہ محالات کی دعا مانگنا اللہ سے حرام ہے لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھتے کیونکہ الہیات کا باب نہیں پڑا ہوتا کہتے ہیں محالات کی اللہ سے دعا مانگنا حرام ہے محالات کی دعا مانگنا حرام ہے جیسے معاذ اللہ کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ اللہ مجھے بھی نبی بنا دے تو یہ کفر ہے اس لیے جرائے نبوت کا قائل ہو گیا ایک آدمی کہے کہ پروردگار مجھے ایسے کر دے کہ میں اسی وقت اوپر آسمان میں اٹھ جاؤں اوپر جا کے جبریل سے ذرا مسافہ کروں حال بال پوچھوں اس کا تو یہ محالات ان محالات کی دعا مانگنا اللہ سے یہ بے ادبی ہے خدا تعالیٰ کے ہاں اس لیے وہ کہتے ہیں کبھی ایسی دعا نہ مانگے جس کا تعلق اللہ کی قدرت کے بجائے اللہ کے ہاں محالات سے ہے تو پہلی بات ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صرف کی کہ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صرف یہ ہے کہ اس کا تعلق دو اپوزٹ سے ہے دو اپوزٹ چیزوں سے ہے زندگی اور موت سردی اور گرمی خوشی اور غم ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے اس کے بعد دوسری صرف جس کو سمجھنا ضروری ہے وہ ہے ارادہ اور ارادے کو ماتریدی فکا کہتے ہیں کہ مرجحہ ہے پہلی صرف اللہ تعالیٰ کی وہ اس کو کہتے ہیں مستحقہ مستحقہ کا مطلب قدرت اور اللہ کی قدرت کا تعلق ممکنات سے اور دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی وہ کہتے ہیں کہ صفت مرجحہ ہے ترجیح دینے والی اور وہ کہتے ہیں اس کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی قوت اللہ تعالیٰ کی صفت ارادت سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کے ساتھ کام کرتا ہے اب مرجحہ کا کیا مطلب اللہ تعالیٰ ترجیح دیتا ہے کہ اس آدمی کو اس وقت موت دے دینی چاہیے ورنہ یہ نظام بگڑ جائے گا اس وقت اس آدمی کی حکومت آ جانی چاہیے تاکہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا ملے اگر یہ حکومت نہیں آئے گی تو لوگ اور غفلت میں چلے جائیں گے یہ ہے قوت مستحقہ کے بعد قوت مرجحہ جس کو ماتریدی فکا ارادے سے یا قوت مرجحہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ کیا ہوتا ہے تعالیٰ شانو کی صفات میں یہ ایسی چیز ہے کہ یہ دن رات بدلتی رہتی ہیں جو سورہ رحمان میں آیا نا اللہ نے کل یومن ہوا کی شان اور ہر دن اس کو نئے کام ہوتے ہیں کسی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت یہ ہر دن نئے کام ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا کہ یہ کسی کو عزت دینا کسی کو رسوا کرنا کسی کو حکومت دینا کسی سے حکومت چھین لینا کسی کو اولاد کا دینا اور کسی کی اولاد کو موت دینا کسی کو پیسے دینا اور کسی کے پیسے میں تنگی پیدا کر دینا یہ سب قوت مرجحہ ہے ترجیح دیتا ہے اللہ کہ جس کو اس وقت فکر میں مبتلا کر دیا جائے اس کی مصلیت کیا ہے یہ وہ خود ہی جانتا ہے اس کو بہت پیسے دے دیے جائیں اس کی مصلیت کیا ہے یہ وہ خود ہی جانتا ہے یہ سب چیزیں اللہ کے اپنے اختیار اور قبضے کی ہیں انسان اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا آخری دن ہوئی تو مٹھائی آ گئی ٹوکرے بھرے ہوئے تھے لڈوؤں کے بالشائی کے مختلف چیزوں کے تو دلی میں کسی نے کہا کہ صاحب آپ کا بڑا اعتبار ہے محلے میں تو یہ گڑبڑ ہو جائے گی اس کا تقسیم پہ پھر کسی کو لگا دو کہ مسجد کا جو گیٹ ہے اس پہ کھڑا ہو جائے مٹھائی پاس رکھ لے اور کتنے بھی نمازیاں گزرتے جائیں گے مٹھائی لیتے جائیں گے تو انہوں نے کہا حضور والا آپ ہی کر لیجئے تو اس نے کہا پھر کیسی بانٹ کروں الہی بانٹ کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بانٹ کروں کیسی بانٹ کروں تو انہوں نے کہا کیا مطلب انہوں نے کہا پھر مجھے اجازت دو تو آج سمجھا دوں انہوں نے کہا سمجھا دیجئے کہ لگے الہی بانٹ کروں گا تو لوگ دیکھنے لگے کہ خدائی بانٹ کیا ہے ماض اللہ صفر اللہ اعتراض ہو تو یہ تو کفر ہو جائے پھر بات سناتا ہوں کہ ہم لوگوں کا ذہن کیا ہوتا ہے تو جو جی پہلا آیا اسے دس تھیلے دے دیے کہ لے جا وہ حیران لوگ بھی حیران دوسرا آیا اسے تو چار دے دیے تیسرا آیا اسے تھپڑ مارا کہ چل ادھر سے مٹھائی کھانے آیا چوتھا آیا تو اس پاؤں پکڑ مٹھائی دوں گا لوگوں نے کہا حضرت کیا کہتے ہیں ان کا علاج بانٹ تو پھر ایسے ہی ہوتی مطلب یہ کہ آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر ہے کیا کیوں اللہ تعالیٰ اس کو اتنے پیسے دے رہا ہے اس کو کیوں زندگی دے رہا ہے اس کے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے ان سب چیزوں کا تعلق اللہ کی صفت ارادہ کے ساتھ ہے ترجیحات کے ساتھ ہے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے اب اس کی علت اور حکمت انسان کی سمجھ میں آ جائے یہ نہیں ہوتا بہت مرتبہ یہ علت اس کی سمجھ میں نہیں آتی اس لیے علت سمجھ میں آ جانا بہت مشکل کام دیکھو کیسے ہم ایک ہے کراہت کا اٹھ جانا اور ایک ہے اس پابندی سے لطف اندوز ہونا دونوں میں فرق ہے موت ہے مثلا ایک آدمی اس پہ راضی ہو گیا کہ اصل اللہ اس کی اولاد مر جائے اور وہ اپنے بیٹے کے مرنے پر بس مطمئن ہے کہ اللہ کی مرضی یہی تھی دل میں جو کچھ بھی اس کے آئے ظاہر میں اس نے تسلیم کر دیا اور ایک درجہ ہے جس کو اہل ظاہر اس سے بھی بڑا کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی موت پہ خوش ہوا کہ اللہ کی رضا لہٰذا میں بھی اس پہ خوش ہوں تو ایک کسی چیز میں جو رکاوٹ تکلیف تھی اس کا اٹھ جانا اور ایک ہے کہ تکلیف اور رکاوٹ پہ اس کے کہ وہ دعا کرے وہ صبر کر کے بڑا خوش ہو رہا ہے صبر کیا بلکہ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ یہ رکاوٹ ہے تکلیف ہے بس ٹھیک ہے اللہ کو ایسے ہی مرضی ظاہر اس مقام کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے وہ فیصلے جو انسانوں کی مرضیوں کے خلاف ہوتے ہیں انسان اپنی مرضی کو اللہ کی رضا میں اتنا گم کر دے کہ تکلیف پہ مصیبت پہ جہاں لوگوں کو صبر کرنا پڑتا ہے یہ خوش ہو کہ بس ٹھیک ہو گیا اللہ کو یہ منظور تھا بہت اچھا ایسے اسے بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑی چیز ہے حقیقت یہ ہے کہ اسے دکھ کی چیز پر دکھی ہونا چاہیے اور خوشی کی بات پر خوشی ہونا چاہیے مصیبت آنے پہ اللہ سے آفیت طلب کرنی چاہیے اور کسی موت پہ اسے ایسے ہی صدمہ ہونا چاہیے جیسے کہ صدمہ ہوتا ہے اس کی تین مثالیں آپ کے سامنے رکھیں یہ جو صوفی بہت سے حد سے بڑھ جاتے ہیں وہ ان چیزوں کو بڑے کمال کی چیز سمجھتے ہیں کہ ہمارے حضرت پہ اتنی مصیبتیں آئیں اور خوش ہوتے تھے پر بات کہ ہم تو انتظار کر رہے تھے اس مصیبت کا کیوں نہیں آئی لوگ اس طرح کی تعریفیں کرتے ہیں اور تصور کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان چیزوں فقر فخر فاقہ آنے پہ خوش ہو گئے اس چیز پہ خوش ہو گئے اس چیز پہ خوش ہو گئے یہ ایک حالت ہے اس سے بحث نہیں ہے کہ آتی ہے نہیں آتی یقیناً آتی ہے لیکن اس کے آنے پر اہل ظاہر خوش ہوتے ہیں لیکن جنہیں اللہ نے رسوخ عنایت فرمایا ہے وہ ان چیزوں کو پرے کاہ کے برابر نہیں سمجھتے اس چیز کو کم درجے کی چیز سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ بچا حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے خود ایک جگہ لکھا ہے یہ کہ مجھ پر ایک ایسی حالت تاری رہی کہ نہ خوشی کی باتوں سے خوشی ہوتی تھی نہ غم کی بات سے غم ہوتا تھا بس مجھے اسی بات کی رہتی تھی کہ اللہ کو یہ منظور ہے لہذا ٹھیک ہے اور میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا مانگی کہ اللہ مجھے خوشی سے خوشی ہو غم سے غم ہو جائے میری حالت ایسے کر دیں اس حالت کو مجھ سے ہٹا لیں میں نہیں چاہتا اس کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مدت کے بعد مجھے اس سے نکالا اور اب میں خوشی سے خوش ہوتا ہوں اور غم سے غمگین ہوتا ہوں اور میں اس پہ بڑا خوش ہوں کہ میری حالت ایسی ہو دوسری بات عرض کریں ابن قیم نے لکھا ہے ان سارے حضرات کی عزت اور احترام کے باوجود یہ ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ بڑے لوگ ہیں نا جب ان کے اپنے بات آئے تو پھر سب جائے سب درست اور وہی بات اگر صوفی کوئی لکھ دے تو لٹ لے کے پیچھے پڑ جائیں کہ یہ کیسے ہو گیا یہ جو تیل کا پیسہ ہے نا یہ اسی لیے ہم ان سے زیادہ تنقید کی بات کرتے ہیں کہ اس تیل کے پیسے نے بہت دماغ خراب کر دیا سوفیا وہی بات لکھ لیں تو سعودیہ میں اردن میں شام میں مصر میں جتنے عرب ہیں اس پہ ہاشکیا لگا دیں گے کہ وہ یہ سنت کے خلاف ہے یہ شرک ہو گیا یہ نہیں ہونا چاہیے عبدالعزیز بن باز جو بڑے مفتی تھے ان حضرات کے جتنی کتابوں میں یہ آیا ہے کہ کسی نے لکھ دیا کہ فلاں بزرگ کی قبر کی زیارت کی جاتی تھی فلاں بزرگ کی قبر ایسی تھی جس پہ دعا قبول ہوتی ہے معروف کرفی رحمت اللہ علیہ کی یہ ساری چیزیں اہل سنت والجماعت لکھتے ہیں یہ ضرور اس پہ پنگا لیں گے اور اس کے نیچے لکھ دیں گے کہ یہ بدعت ہے یہ حرام ہے یہ, یہ, یہ چیز شریعت کے خلاف ہے ارے بھائی ساری امت اب تک شریعت کے خلاف ہو سکتی رہی بات یہ ہے کہ خود ان کے یہاں آ جائے وہ چیز تو پھر اسے مناسب میں گنیں گے اور دوسروں کے یہاں آ جائے تو وہی چیز ایپ بن جاتی ان کے زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیر کی جو میرے نام آئے سیاہ میں جو سیاہی ہمارے یہاں خط میں تھی وہ بڑی چپتی تھی اور ان کے یہاں پہنچی تو وہ سیاہ زلف خوبصورتی بن گئی ابن قیم نے مدارج السالکین میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں میرے شیخ ابن تیمیہ اللہ علیہ مجھے زندگی بھر ایسی ایسی باتیں بتاتے تھے ایسی ایسی انکشافات ہوتے تھے ایسی چیزیں انہیں پتہ چلتی تھی کہ اگر میں لکھنا شروع کروں تو کتابیں بن جائیں اور پھر لکھا ہے کہ شیخ جب تاتاریوں نے حملہ کیا شام پہ تو شام میں فوجیں آئیں تو نے مکاج رحمت اللہ علیہ نے یہ شام والے غالب آئیں گے حکومت مسلمان غالب آئیں گے تباہ ہو گے اور اتنی شد و مت سے وہ کہتے رہے حتیٰ کہ فوج والوں کو پیغام بھجوایا اس جہاد میں گئے آرمی کے افسر تھے انہیں کہا کہ انشاءاللہ نہ انہوں نے کہا کہ تمہاری مدد ہے تم ہی جیتو گے اور تا دلیل ہوں گے تو میں نے کہا کسی نے کہا حضرت انشاءاللہ شاء اللہ کہنے تو انہوں نے کہا انشاءاللہ برکت کے لیے کہتا ہوں تالیکن کہتا ہوں تحقیقن نہیں تالیقن نہیں کہتا تحقیقن کہتا ہوں کہ تم جیتو گے یعنی یہ نہیں کہ اللہ چاہے گا تو جیتو گے یقیناً جیتنے جیتا ہے باقی انشاءاللہ تو برکت کے لیے کہہ دیتے اور ہوا یہی واقعی تاطاری پٹ گئے اور مسلمان غالب آئے تو ہم نے شیخ سے پوچھا کہ شیخ اب یہ کتنا بڑا آپ نے دعویٰ کیا کیوں انہوں نے کہا لوہے محفوظ دیکھی تھی وہاں یہی لکھا تو ابن قیم نے اپنی شیخ تیمیہ رحمت اللہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ لوہے محفوظ تک حضرت کی نظر جاتی تھی اور یہی بات اگر ہم کہہ دیں مجدد رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ لوہے محفوظ میں یہ لکھا ہے تو پھر لٹ لے کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ تم تو پیر پرست ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہو گیا ارے بھائی اپنی بھی کتابیں اٹھا کے دیکھو ان میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ نے فرمایا لوہے محفوظ دیکھی تھی اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کئی باتوں میں انہوں نے لکھی ہیں دی اور واقعی آدمی ایسے ہی سلسلہ قادریہ میں وہ صوفی تھے اور سلسلہ قادریہ ایک نسبت سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کا کتا شیخ الاسلام ابن تعمیہ رحمت اللہ تک پہنچا تھا یہ قادری سارے صوفی تھے تو وہ, وہ, وہ جو وہ جو ادھر ہے نا بات سعودیہ والوں جو کتاب اس پہ آئے گی اس پہ تصوف کی کوئی بات آ جائے گی اس پہ لکھ دیں گے یہ ہے یہ شرک شرک ہے ہے یہ یہ ہے یہی چیزیں تمہارے اپنے جائیں تو وہ کوئی شرک بدعت نہیں اور وہی چیزیں دوسروں کے جائیں تو شرک ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن قیم نے ان کا ایک واقعہ لکھا ہے اور بڑی اچھی بات لکھی وہ لکھا ہے کہ شہر میں انتقال ہو گیا ایک لڑکے کا تمہارے شہر تعزیت کے لیے گئے تو دیکھا وہ سوفی حسرات تو شیخ نے کہا کہ کس وجہ سے حاصل ہیں تو انہوں نے کہا بیٹے کا انتقال ہوا لیکن اسی بات پہ خوش ہوں جس پہ اللہ خوش ہے اس لیے تو شیخ واپس ہوئے تو ہم سے کہا کہ تم ان کی حالت کو دیکھتے ہو لوگوں نے کہا بہت اچھی ہے لیکن میں تمہیں بتاؤں یہ حالت نفس کی ہے کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہم نے پوچھا حضرت اس کی شرح تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کے انتقال پہ روئی تھے رونا ہی مناسب وہی حالت ہونی چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یہ حالتیں کچھ نہیں اس لیے تیسری بات وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ عنہ رضی اللہ یہ سوچ چکے تھے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی پرسنالٹی اتنی بلند ہے اتنی زبردست شخصیت ہے کہ دنیا میں جو مسائل تکالیف آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اثر ہی نہیں ہوگا تو جب آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کی میت کو اٹھایا چھوٹا بچہ تھا اس کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بوسا کیا کیا پیار اور پھر اپنا ناک اس کے گال پہ رکھا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سونگا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ کرتے ان کے یہاں جب بھی کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتی تھی تو بلاتے تھے منگاتے تھے اپنے بیٹے یا بیٹی کو پھر سنتے رہتے تھے کسی نے کہا میرے نومنی یہ کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا میری اولاد ہے نا میں چاہتا ہوں اس کی خوشبو مجھ میں میری روح میں جلد اثر اس کا روح میری قبول کر لے رچ پس جائے تاکہ کل جب اسے تکلیف پہنچے تو شاید یہ میرے سامنے نہ بھی ہو وہ تکلیف مجھے بھی پہنچے اور یہ ہوتا ہے اگر دل صاف ہو اور دل پاک ہو تو جس سے جس کا جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے اس تعلق کا اثر پہنچتا ہے حتیٰ کہ کہ ایسے بھی ہوتا ہے فرض کر لو کہ بچے سے کسی سے ایسا تعلق اور محبت تھی اسے انجیکشن لگائے نا تو باپ کے جسم پہ جا کر دیکھو اثر اس کا وہاں محسوس ہوتا ہے وہاں داغ پڑ جاتا ہے یہ اتنا گہرا اثر ہوتا ہے اور اس کی کئی مثالیں ہیں آپ چاہے اسے مانے یا نہ مانے نہ مانے تو کون سا ایسی شریعت کی بات ہے جس پہ کوئی گناہ گار ہو جائے گا لیکن یہ کہ اثر ایسا ہوتا ہے محبتوں کا اور اسی محبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ جتنا تعلق ہوتا ہے کبھی اس کا مستقبل مشاعر کو خواب میں نظر آ جاتا ہے کہ یہ حرکت ہونے والی ہے یہ کام کرنے والا ہے اس کی یہ ترقی ہونے والی ہے اس یہ برے دن آنے والے ہیں تو بتا دیتے ہیں عالم کش سے دیکھ کے کہ یہ چیز ہونے والی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو سونگا عبد الرحمان اتنے عوف رضی اللہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو انتقال پہ رو رہی ہیں اب ان کے تصور سے یہ والا تھی انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمان دل کو غم ہوتا ہے اور آنکھیں آنسو بہاتی لیکن زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا اللہ راضی اور وہ للہ پڑا یہ ہے اصل کیفیت یہ نہیں ہے اصل کیفیت کہ انسان جو تکلیف دے چیز تھی اس سے بھی لطف اندوز ہونے لگے گی ٹھیک ہے اس چیز کا انتظار حالانکہ اہل ظاہر اسے بہت اچھا سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے اللہ کو یہی منظور تھا ہمیں اس پہ خوش رہنا چاہیے اس لیے کہ یہ ابدیت کے منافی ہو جاتا ہے ابدیت اور بندگی گئی ہے کہ انسان اللہ سے عافیت مانگے اور مصیبت سے پناہ کی دعا مانگے تو اس سب کا تعلق اللہ کی قوت اللہ تعالی کی صفت ارادے کے ساتھ ہے کہ اللہ کا ارادہ جو ہے پہلی تھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دوسری اللہ کے ارادے کی ارادے کی قوت وہ ترجیح دیتی ہے کہ کس کی حکومت رہنی چاہیے کس کی حکومت نہیں رہنی چاہیے کس کو آنا چاہیے کس کو نہیں آنا چاہیے اور اس کے بعد تیسری چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کی صفت تکوین اور صفت تکوین جو ہے اس کو کہتے ہیں مؤثرہ مؤثرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقر الوجود اللہ تعالیٰ کی تیسری سطح تقوین کی صفات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے پیچھے اللہ کی سب صفات ترتیب میں نہیں ہیں وہ سب جیسی ہیں تو ہیں اس کا مطلب یہ ہے تقوین کا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے پھر وہ حکم کرتا ہے پھر وہ چیز عدم سے وجود میں آ جاتی مثلاً اس کائنات میں ہوا نہیں تھی اللہ نے ارادہ کیا کہ ہوا پیدا ہو جائے تو ہوا پیدا ہو گئی زمانہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ زمانہ پیدا ہو جائے تو زمانہ جو عدم میں تھا کچھ نہیں تھا زمانہ پیدا ہو گیا جگہ نہیں تھی اسی لیے یہ جتنے بھی اب گمراہ قسم کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں نا ابھی ایک سعودیہ میں کتاب چھپی ہے اللہ جانے سعودیہ میں چھپی ہے یا کہاں چھپی ہے اس کتاب کو پڑھا اس پہ دیکھتے رہے صرف جدہ لکھا ہوا تھا اور فیکس نمبر اور اور پیو باکس نمبر اور پیو باکس نمبر بھی اتنا لمبا جوڑا کہ شاید ہوتا ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا کیا کہیں کچھ پتا نہیں وہ کتاب کہاں سے چھپی ہے جدہ بس لکھا ہو اور وہ کیا ہے کتاب کا نام ہے اسباط الحد للہ اللہ کے لیے حد بندی کہ اللہ تعالیٰ کتنا چوڑا ہے کتنا لمبا ہے کہاں بیٹھتا ہے کیا چیزیں ہیں معاذ اللہ اللہ اب وہ اب وہ اب وہ کسی مکتبے سے چھپی ہوتی تو سعودیہ والے اس پہ گرفت کرتے وہاں کے علماء کہتے کہ بھائی یہ کیا کتاب چھاپ رہے ہو یہ گمراہی ہے کسی نے چھاپی ہے اور بھرپور تقسیم ہو رہی ہے اور اس نے سب کو لکھا ہے کہ اشری سب کافر ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حد نہیں مانتے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے حد ماننا ہے تو وہ ان سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ ساری کتاب میں خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے تو ہم نے ایک دوست سے کہا جنہوں نے بھجوائی جو لے کے آئے ایک اور دوست انہوں انہوں نے نے نے دی پڑھی تو میں کہا ان سے پوچھے کوئی جا کے کہ عرش کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے عرش عرش ہے ہے کیا خالق ہے یا مخلوق ہے یہ جو اتنے شد و مد سے سو ایک سفے ڈیڑھ سو سفے لکھے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے تو عرش یہ خالق ہے جو مخلوق ہے لام و حال وہ کہے گا کہ مخلوق ہے تو میرے کہا دوسرا سوال یہ کرنا کہ جب یہ عرش نہیں تھا یہ مخلوق ہے نا پیدا کیا ہے نا اللہ نے جب یہ نہیں تھا تو اللہ کہاں تھا اس وقت بس جہاں اللہ اس وقت آپ بھی وہی یہ حال ہے الرحمن الرحمان الرحمان معاذ اللہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی عرش عرش عرش پر پر پر بیٹھ گیا معاذ اللہ معاذ اللہ وہ کہتے ہیں خدا عرش پر بیٹھ گیا اور اس پر یہ جا کے دیکھ لینا حوالہ کوئی غلط نکلے تو آپ ہم سے کہیے گا احمد خان صاحب نے اپنا جو خان صاحب نے وہ ہدایت بخشیش کے نام سے جو شاعری کا ان کا کلام ہے اور خان صاحب نے جو تعریف کی ہے حضور عزرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی تھا عرش پر ایسی جملہ ہے شعر مکمل یاد نہیں ہے لیکن اس طرح جملہ یعنی اللہ جو عرش پر مستوی تھا مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ مدینہ منورہ میں جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے یہ اللہ ہی تھا جو عرش پر پہلے مستوی عجیب و غریب حال ہے کہ تعالیٰ شانوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں ذرا خدا کا خوف نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کی صفات بہت نازک مسئلہ ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر اب ان سے کوئی پوچھے اتنا سوال کہ قرآن میں کوئی ایک جگہ ایسی بتاؤ آج بار بار آئیے آ رہی ہے اللہ نے خود اپنے متعلق یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ عرش پر مستبی ہر جگہ کہتا ہے رحمان عرش پر رحمان عرش پر اللہ تعالیٰ اپنی صفاتی نام کے بجائے ذاتی نام بھی تو لا سکتا تھا اس کا مطلب وہ ہے جو در حقیقت صوفیہ ہی صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تجلی ہے استوا کا مطلب ہے تجلی کا پڑھنا اور عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی کوئی یہ عرش ایسی کوئی مخلوق ہے جس کو خدا نے بار بار قرآن میں کہا رب اللہ کی نظیم عرش کا پروردگار عرش کا پروردگار تو وہ عرش کوئی اتنی بڑی چیز ہے خدا کی مخلوق ہے اور عرش میں زندگی ہے اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ عرش کے ارد گرد ایسے فرشتے ہوتے ہیں جن کی آواز ایسی ہوتی ہے جسے شہد کی مکھیوں کی بن بھناٹ ہوتی ہے تو وہ فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آدمی اللہ کو یاد کر رہا ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے لہذا تم اس کے لیے دعا کرو تو اللہ کے وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں ان انسانوں کے لیے جو زمین پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان کے لیے دعا کرو اللہ ان کی مغفرت کرے اللہ ان کے لیے ان کے گناہوں کو معاف کر اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح جب نکلتی ہے تو وہ سیدھی عرش کے نیچے پہنچا دی جاتی ہے مومن انسان کی روح اگر اس کا مت نہ ہو ماتریدی اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ روحوں کا مت ہوتا ہے جو کچھ انسان کے اندر ہوتا ہے نا وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے دو مقامات ایسے ہیں جن کے بعد کوئی آدمی اپنی باطن کی کیفیت کو چھپا نہیں سکتا نہیں ہو سکتا ایک وہ جو حضرت اسود کو بوسا دے لوگ جاتے ہیں بیت اللہ میں حج کرنے تو بات مرتبہ دیکھو نا جب آتا ہے تو حاجی صاحب وہ پھر پہلے کچھ اور تھے تو کہتے ہیں حاجی پہلے چھری تھا چھرا بن گئے یہ بھی ہوتا ہے اور پہلے کیسا گناہ گار تھا اور آ کے ایسا ہو جاتا ہے کہ کہتا ہے اب نام بھی نہ لو گناہوں کا اتنا فرق کیوں پڑ جاتا ہے وہ اسود ہے اس زمین پہ اللہ کی طرف سے جو اسے بوسا دیتا ہے نا پھر وہ اپنی باطن کی حالت کو نہیں چھپا سکتا آہستہ آہستہ اس کا باطن اس پہ غالب آتا چلا جاتا ہے اللہ کی جو تجلیات ہیں اس پہ غالب آتی چلی جاتی ہیں اللہ نے اگر علم اندر رکھا ہے تو علم غالب آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی اور صفت غالب رکھی ہے ثقافت کی وہ غالب آ جاتی ہے اور دوسرا وقت جس پہ کوئی آدمی اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا وہ موت ہے بس جب موت آتی ہے نا تو روح میں جو کچھ ہوتا ہے وہ غالب آ جاتا ماں محمد خانوی رحمت اللہ علیہ یہ تین بزرگ تھے حضرت حاجی امداد اللہ اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت علیہ اور شہید رحمت اللہ علیہ اور ماں محمد خانوی رحمت اللہ علیہ یہ تینوں تھانہ بھون خانقاہ میں رہتے تھے جہاں بعد میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ آ تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ بیٹھ کے حکا پیتے رہتے تھے بڑے لوگ تھے بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی تھی ایک سے ایک با کمار آدمی تھا تو حکا پیتے رہتے تھے اس زمانے میں حکا پینا ہندوستان میں کفر تھی سے کم نہیں تھا اگر کفر نہیں تھا تو پھر اس کے مترادف ہی تھا توبہ حکا تو کوئی جائز کہاں حکے پہ تو بحث ہوتی تھی مفتی قوایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ کی قوایت المفتی پڑھنا کسی نے پوچھا ہے کہ حضرت ایک پٹھان کوئی پشاور میں مر گیا وفات ہو گئی بےچارے کی قبر کے اوپر گھاس اگائی وہ گھاس کسی بکری نے کھا لی تو وہ پٹھان جو تھا سگریٹ اور گکا پیتا تھا تو وہ بکری نے گھاس کھا لی تو اس گھاس کھائی ہوئی بکری کا گوشت حرام ہے یا حلال اتنی نفرت تھی لوگوں کو حکے سے اور سگریٹ سے مسئلہ پوچھنے والے بھی کمال کیا ہے کہ حضرت وہ بکری کا گوشت بھی جائز ہے یا نہیں جائز تو یہ اس طرح ہی ہوتا ہے حکا تو حاجی صاحب رحمت اللہ جامن شہید رحمت اللہ علیہ حکا پیتے رہتے تو جب کوئی آتا تھا درویش خانقاہ میں تو پوچھتے تھے کیوں آئے ہو فرماتے اگر بیٹھ ہونا ہے تو حاجی صاحب رحمت اللہ آج کے پاس چلے جاؤ وہ ہمارے پیر بھائی ہیں مرید کر لیں گے مسئلہ پوچھتے ہیں ہے محمد خانوی رحمت اللہ ان کے چلے جاؤ اور کہتے ہیں حکا پینا ہے تو بیٹھو یاروں کے ساتھ حکا پیو صاحب رحمۃ اللہ کہتے سب سے زیادہ اللہ نے حضرت کو ہی عنایت فرمایا تھا مگر اپنے آپ کو ایسے چھپا گئے ہوتا بھی ہے جس کے پاس خزانہ ہو نا وہ ایسے ہی ہر ایک کو دکھاتا پھرتا ہے تو وہ بات یہی امام محمد رحمت اللہ جب انتقال ہوا تو لوگ کہتے ہیں بہت خاموش تھے مگر انتقال کا وقت جب آیا تو اچانک اللہ اللہ کی آوازیں آنا شروع ہوئی ہم سب حیران کی اللہ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے تو پتا چلا کہ حضرت کی روح کا ذکر ہے کہ روح بول رہی وہ روح جب چھوڑ رہی تھی نا اپنی جگہ کو اپنے مسکن کو تو اس روح نے آخری مرتبہ اللہ اللہ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ شخص اللہ کی یاد کو روح میں بتائے ہوئے تھا روح اللہ کو یاد کر رہی یہ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی آدمی اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا اس لیے یہ آدمی جب روح نکلتی ہے نا تو یہ روح عرش کے نیچے چلی جاتی ہے کیونکہ اصل مسکن اور ٹھکانا وہی ہے فرشتوں میں داخل ہو جاتی ہے اللہ کے قرب کے مقامات میں چلی جاتی ہے پھر جن مشائق کا ذوق ہوتا ہے سیاسیات کا اور جن مشاہد کا ذوق ہوتا ہے اس کا کہ, کہ, کہ کسی کسی طرح طرح ملک کے حالات ان چیزوں کا تبدیل کر دیں پھر وہ ان فرشتوں میں چلے جاتی ہیں ان کے جو فرشتے اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں مملکت کے متعلق حکومتوں کے متعلق ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے لیکن اللہ انہیں ایک کام میں لگا دے مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خواب میں دیکھا تو میں نے پوچھا کہ کیا حال ہے وہاں جو بھی تھے تو انہوں نے کہا اپنے شہر کو دیکھو تو میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں تو میں نے دعا سنی کہ کیا مانگ رہے ہیں تو بار بار کر رہے تھے کہ ہندوستان سے انگریزوں کو نکالو آزادی دے تو یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ عالم اربا یہ عرش کے نیچے پہنچ جاتی ہیں تو عرش مخلوق ہے اور بہت بڑی کوئی چیز ہے بہت بڑی مخلوق ہے اس میں احساس ہے اب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ یہ بہت بہت گمراہی کی بات ہے اللہ اللہ, اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا نا تخلیق ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس عرش کے پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا جہاں تھا اب بھی بنی یہ ہے جواب اس کا پوری کتاب لکھ دی تو اللہ کی تیسری صرف کیا ہے کہ اللہ تکوینیات اسی لیے اللہ کی جن آٹھ صفات کا ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حیات سما قدرت علم بسر کلام یہ ساری چیزیں ان میں سے اللہ کی آٹھویں صرف تکوین ہے تکوین کو قدرت کے ساتھ ملا دیتے ہیں عشاعرہ کہتے ہیں جہاں قدرت ہے اللہ کی وہی تکوین یہ تکوینیات میں اللہ تعالیٰ کی مختلف شانیں ظاہر ہوتی ہیں اور تکوینیات میں اللہ تعالیٰ ایک کام کا حکم دیتے ہیں اور پھر اس کام کا اثر عالم انسانیت پر بہت دیر میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کر دیا کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونا چاہیے بس حکم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کائنات میں جو تبدیلیاں آتی ہیں چار چیزیں ہیں جس طرح یہ تبدیلیاں آتی ہیں کبھی اللہ سے چیز کو سمیٹ لیتا ہے اور کبھی اللہ سے کھول دیتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ یہ کام کرو اور کبھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو خود ہٹا دیتا ہے یہ چار طرح کی تبدیلیاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ ذکر کریں گے امید ہے انشاءاللہ اگلے اگلے ہفتے اس پہ بحث کریں گے یہ تبدیلیاں آتی ہیں تکوینیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجنے چلو جی بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم ہم سے دعا مانگو انہوں نے کہا ربا نام واسیم رسول الم اللہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھیج جو یہ کریں یہ کریں یہ کریں چار مناسب گنوا دیے دو ہزار سال پہلے وہاں پر دل میں ڈال دیا پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا اپنی قوم کو بشارت دے دینا کہ ایک نبی علیہ السلام میرے پاس آ رہے ہیں احمد ان کا نام ہوگا پانچ سو سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو بھیج دیا تو تکوینیات میں یہ کام دو ہزار سال پہلے شروع ہوا تھا ہم کہتے ہیں دو ہزار سال بعد یہ ہوا ہے اللہ کے ہاں تو دو دن ہی تھے نا ان یومن ہند رب اور ایک دن تیرے پروردگار کیا ہاں ایک ہزار سال کا ہوگا تو ان کے لیے تو دو دن ہی تھے انہوں نے کہا پرسوں یہ کر دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیج بس ختم ہو گئی بات یہ ہیں خدا کی تقویمیات اس کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ نسلوں میں جا کر ظاہر ہوتے ہیں نانی نے دعا مانگ لی اس کو کہا کہ اچھا جی اس کی دعا قبول ہو گئی ہے صفت تقویم کے حوالے کر دیا کہ اس کے نواسے کو یہ دے دو اب وہ نواسا کب کہیں ساٹھ سال کا ہوا نانی نے کہا تھا خدا تیری اولاد کو آگے دے دے میرے بچے کو آگے بھی بچے تھے اب یہ ساٹھ سال کا ہوا تو پھر اس کے بچے تھے پھر ان کے آگے بچے ہوئے چوتھی نسل آ گئی اور یہ صفت تقویم میں ابھی اللہ کیا حکم ہوا تھا کہ ایسے ہو جائے یہ تقوینیات ایسے چلتی اس ملک کے دو ٹکڑے کر دو ایک منٹ کے بعد ایک گھنٹے کے بعد وہاں تو کہا گھنٹے کے بعد کر دینا تو گھنٹہ جو تھا یہاں دیکھا تو پانچ سو سال گزر گئے تھے تین سو سال دو سو سال اس طرح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تصویریات اس لیے جن لوگوں کی ان حقائق پر نظر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو دیکھتے ہیں کہ تکوینیات میں کیا چیز ہے یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ لوہے محفوظ پر اللہ تعالیٰ کبھی کوئی چیز ہوتی ہے اسے کھول دیتا ہے تو لوہے محفوظ سامنے آ جاتی ہے کہ اچھا یہ ہو رہا ہے یہ چیز لکھی گئی ہے انہیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ اچھا ہزار سال بعد ہی ہونا تو پھر یہی ہے تو وہ کہتے ہیں بس یہ ہو جائے یہ تکوینیات تو اللہ کی سفر قدرت پھر قدرت کے بعد اللہ کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بعد اس کی تکوین اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے خیر اور شر دونوں کو پیدا کرتا ہے تقوین سے چیز نکل بن گئی چیز اب اللہ نے اس چیز میں خیر بھی پیدا کی اور شر بھی پیدا کی ہمارا عقیدہ ہے جماعت کا کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی اور تقدیر کا بھلا اور برا دونوں اللہ جانب سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ خیر کو بھی پیدا کرتا ہے اور اللہ شر کو بھی پیدا کرتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف اللہ خیر کوئی پیدا کرے شر کو نہ پیدا کرے وہ شر میرے اور آپ کے لیے شر ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی نسبت اور ہے ہے تو خراب سی مثال لیکن سمجھنے میں آسانی بیت الخلاء بناتے ہیں ہم کوئی کہ گھر میں بیت الخلا کیوں بنا دیا سارے ڈرائنگ روم اچھے اچھے کمرے ہی بناتے تو پھر وہ نہ بناتے تو پھر مسئلہ کیا ہوتا وہ بنانے والے نے ٹھیک بنایا ڈیزائن کرنے والے نے ٹھیک کیا اب وہاں جا کر کوئی گندگی میں لتڑ جائے تو اس کا اپنا کھیل ہے بنانے والے نے اس مقصد کے لیے نہیں بنایا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شر کا خالق اللہ ہے اور ارتقاب کرنے والا بندہ ہے اللہ نے اسے مجبور نہیں کیا کہ ضروری تم گندگی میں لتڑ جاؤ وہ کرتا ہے تو کرے یہ اس کی آزادی ہے یہ اس کا ارادہ ہے جس کا اس نے استعمال کیا ہے اللہ نے شر کو بھی پیدا کیا اور خیر کو بھی اور اس کے بعد خیر اور شر کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف اللہ خیر کو ہی پیدا کرتا ہے وہ غلط بات کہتے ہیں صحیح نہیں ہے یہ موتزلہ کا عقیدہ ہے موتضلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کو ہی پیدا کرتا ہے اس کے یہاں شر ہے ہی نہیں شر کو انسان پیدا کرتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ کے یہاں خیر ہے اور شر بھی خدا نے پیدا کی ہے شر اور خیر دونوں اللہ کی جانب سے ہیں تقدیر پر ایمان اس پہ بیانات ہو چکے حضرت نفر اللہ نے لکھا ہے وہاں وہاں یوسف یوسف رحمت رحمت اللہ اللہ علیہ علیہ نے بہت بڑے آدمی بڑا علم اور علم کلام اور ان چیزوں پہ خدا نے بڑی انہیں نظر دی تھی کوئی ان کی باتیں ریکارڈ کر لیتا اس وقت تو دنیا میں کام آتی علم کلام کے ائمہ میں سے گنے جانے کے قابل تھے بڑا بڑا وسیع مطالعہ اللہ نے دیا تھا اور خوب ذوق تھا کتابوں کا اور ہر چیز کا حضرت نوری نبر اللہ یوسف بنوری رحمت اللہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ جب کراچی آئے تو انہوں نے یوسف بنوری نبر اللہ مرکزوں سے کہا کہ صاحب میری کتابیں دیکھ لیتے اور اگر اس میں کوئی غلطی نکل آئے تو مجھے بتا دیں میں اعلان کر دوں کہ میری کتابیں یہ غلط ہے اس کا اعتبار نہ کیا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ خود کتنے بڑے صاحب علم تھے حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پورے خلفا میں سے کسی کے متعلق شاعری کوئی شعر گاؤ اور وہاں سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ واحد آدمی ہیں جن کی منقبت اور جن کی شان میں حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ نے پورا قصیدہ کہا تو اپنے کسی خلیفہ کی شان میں پیر و مرشد اور رحمت اللہ علیہ محتاد آدمی لکھے اس سے پتا چلتا ہے سید صاحب کا مقام کیا اور سید صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایسا عجیب و غریب ایسا عجیب و غریب تعلق تھا کہ پتا چلا ثانوی رحمت اللہ کے تھانہ بھون میں کہ حضرت وہ انہیں لکھنؤ میں چوٹ آ گئی سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ پاؤں میں موچ آ گئی چلنے سے معذور ہو گئے تو رحمت اللہ علیہ نے جس لاٹھی پہ بڑھاپے میں خود چل رہے تھے اس لاٹھی کو بھیجا اور اس کے ساتھ ایک رکا لکھا چھوٹا تھا اور رکے میں لفظ یہ لکھے کہ جہاں جسم کا سامان اتنی قدر تھی سید سلمان نظری رحمت اللہ کی سید صاحب نے زندگی کو کسی نہیں کیا بیت جن کو کر لیا خلافت کسی کو نہیں دی وہ کہتے بابا یہ بہت بڑا کام ہے اس سے ہٹے لیکن سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ کیا ان کی کوئی آدمی تعریف بیان کرے ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے تو اور دوست بھی جو ان کے مسعود علی صاحب وغیرہ مسعود عالم ندوی کہ جو پورے عالم عرب میں مولانا مودودی کو جس سے متعارف کرایا یہ مسعود عالم ندوی ان سے متاثر تھے مولانا مودودی کی تحریرات سے وہاں مسود صاحب بڑے متاثر تھے وہ پھر پنڈی تشریف لے آئے پھر جیل ہو گئی پھر اسی طرح بے چاروں کا انتقال ہو گیا کراچی میں لوگوں نے قدر کیا کر دی تھی لیکن یہ کہ انہوں نے سب سے پہلے موزودی صاحب نے جب پردہ کتاب لکھی نا تو یہ ہمارے حضرت سناتے تھے اور یہ چھپ بھی گیا نظوی جی رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ جب پردہ کتاب چھپی تو مولانا نے اس کتاب کو ندوا بھیجا اور کہا مولانا اردو تو بہت خوبصورت لکھتے تھے موجود صاحب نے لکھا اسے جیتی جاتی عرب جیتی جاگتی عربی میں منتقل کر دیجیے تو مسعود عالم ندوی نے جب پڑھی تو بھڑک اتنی زبردست کتاب پھر انہوں نے مودودی صاحب کی ساری کتابوں کا عربی ترجمہ کر کر کے مڈل ایسٹ اور ادھر ادھر بھجوایا عالم عرب میں متعارف کرانے والے وہ تھے اور وہ بڑے گہرے دوست سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے تو ایک دن یہ رات کو سوئے ہوئے تھے تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اچانک اٹھ کے بیٹھ کے تو سب اٹھ کے سب نے کہا کیا ہو گیا تو بڑی دیر سوچتے رہے کوئی خواب دیکھا تو پھر مسود عالم ندوی سے کہنے لگے کہ وہ جو گڈا ہے نا تو سب بیٹھ تو نہیں ہوئے تھے حضرت اللہ بڑی عمر کے بھون میں تو اشارہ کر کے کہنے لگے وہ جو گڈا ہے نا مجھے لگتا ہے مونڈ دے گا مجھے وہ کوئی غیبی اشارہ تھا کہ وہ وہاں سے تعلق ہو جائے گا تو ہو گیا پھر تعلق تعلق بھی ہوا اور اتنے علم کے باوجود علم جس میں ادب جمانا ہو یہ شیطان ہی بن جاتا ہے علم کے ساتھ ایسا ادب جمع تھا سلیمان نقوی رحمت اللہ علیہ چلے جاتے تھے اپنے گاؤں بہار دیسنا میں تو ان کے خاندان میں کسی کی نے کہہ دیا عام طور پر ہندوستان سارا ہی لکھتا تھا علامہ سید سلیمان ندوی تو کسی نے کہہ دیا علامہ سید صاحب تو ڈانٹ دیا اسے اور فرمایا میاں انہی گلیوں میں کھیل کود کے بڑے ہوئے ہیں سارے خاندان میں ہم سلو کے نام سے جانے جاتے ہیں بچپن میں میں میاں سلو ہی کہتے تھے سلو ہی کہا کرو یہ چھوڑو ہونے کو اور اتنا بڑا آدمی ہونے کو ہم سلو ہی کے ساتھ اتنی کثر نفسی تھی کہ اپنا نام تک گوارا نہیں تھا کہ کہیں آ جائے انہوں نے حضرت بنوری رحمت اللہ درخواست کی تو بنوری نمبر اللہ کہتے تھے کہ بچہ تھا تین چار سال کا تھا تو ہمارے گھر میں ایک برتن ٹوٹ گیا صحیح لفظ یاد نہیں رہے حضرت نے جو فرمایا سمجھے میرے والد سید زکریہ رحمت اللہ علیہ جو تھے <clears throat> اپنے والد کا جو انہوں نے لکھا ہے ان کے وفات پہ مضمون اس میں لکھا کہ میرے والد جو تھے وہ برتن ٹوٹ گیا تو کسی ملازمہ نے کہہ دیا کچھ ایسا ذکر کہ مطلب اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ خیر ہی کو کرنے والا ہے تو میرے والد نے ڈانٹ دیا ان کا یہ متضلہ کا عقیدہ ہے خالق خیر اور شر دونوں کا اللہ ہے سید بنوری لکھتے ہیں یہ فکرہ مجھے یاد ہے کیا سمجھنا اس کا مطلب کیا ہے بڑے ہو کے جب علم کلام کو پڑھا تو تب جا کر سمجھ آئی کہ کا عقیدہ کیا اور ہمارا عقیدہ کیا تو یہ کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ صرف اور صرف خیر کو پیدا کرتا ہے اور اللہ کے لیے پھر اس سے بڑھ کر ظلم یہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف خیر کو پیدا کرے اللہ شر کو پیدا ہی نہیں یہ غلط بات اللہ اس پر کوئی پابندی نہیں ہے جس چاہے جس چیز کو چاہے پیدا کرے اور اللہ کا کہا اتنا اس کا اعتبار ہے کہ نبی علیہ اللہ وسلام جو چیز آنکھوں سے نظر آ رہی ہوتی ہے مشاہدے کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کی قول پہ اعتبار کرتا ہے بھی ایمان ہی مشاہدے بھی جو چیز ثابت ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دے اور اللہ کے قول پر اعتبار کرے نبی کی نبوت یہی ہے نبوت تو راہ ہی ایسی ہے جس کا کوئی تعلق ان چیزوں سے نہیں ولایت اور کسی کو حاصل ہو جائے تو ممکن ہے کہ صدیق جس چیز کو لے کے سمجھ رہا ہے نبوت کے باب میں وہ معذور ہو جائے اور وہ کتاب اللہ کی طرف سے آ جائے بدی مشاہدہ ہے کہ آگ جلا دے گی اور اللہ نے کہہ دیا کہ پھینکنے دو ہم نہیں جلنے دیں گے ختم ہو گئی بات نہیں جلد اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام نے کہا نبنی من اللہ یہ میرا بیٹا ہے کوئی شک کو شبہ ہی نہیں کہ وہ علیہ السلام کا بیٹا ہے اللہ نے کہا کہ وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے اب اگر کہو اللہ نے سچ کہا تو علیہ السلام کو چھوٹا معذ اور اگر کہو انہوں نے سچ کہا تو ادھر جھوٹ کی نسبت ہوتی ہے کرے کیا تم ہے نا دونوں ایک دوسرے کی بات کے بالکل سو فیصد ان میناری اللہ یہ میرا بیٹا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا نہیں ہے نبی نے کہا جی نہیں موت آتی نا پھر اپنے فوج کو بیچتا متا سلام بچے تھے پکڑتا کہ چلو جی کس کے یہاں بیٹا ہوا ہے قتل ہو رہا ہے اس کو بھی تو کوئی وقت تو لگتا ماں کو ماں سے بچہ چھیننے میں اللہ تعالی نے ایسی جگہ موت کے لیے بتلا دی اور زندگی کے لیے بتلا دی زندگی کے لیے ایسی جگہ بتا دی جہاں موت کے سو فیصد یقیناً چانسز تھے اللہ نے کہا اپنے بچے کو ٹوکری میں رکھ اور ٹوکری کو دریا میں پھینک چلو وہاں تو کچھ وقت نہیں لگتا بچے کو قتل کرنے میں یہاں سیدھا سیدھا پانی میں پھینکنا تھا کون سوچ سکتا ہے کہ پانی میں بچہ بچ جائے گا اللہ نے کہا ہم نے اس سے کہا کہ رات ہوئی نہیں ہم آپ کی طرف واپس آئیں گے جائے ہم اسے اپنا رسول بنائیں گے اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے لیے قرآن نے یہ لفظ ہوں سوائے علیہ السلام کے اللہ نے کہا ہم نے سکھا بتنا ہم نے تو تمہیں اپنے لیے پیدا کیا تو تو میری جان کے لیے علیہ السلام کو کہا جو اپنی اہلیہ کے لیے جا رہے ہیں آگ تلاش کرنے کے آگ لے کے آئیں اور اہلیہ ان کی آگ کی تپش حاصل کریں اللہ تعالیٰ ادھر کدھر گئی انپ کرماج ہم نے چن لیا ہے اب سنو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ پریشان یہ کیا ہو گیا اور بس تنا تو پہلے نفسی ہم نے تو جی بنایا ہی اپنی جان کے لیے اپنے لیے ہی تو بنایا یہ انہیں کی ہمت تھی کہ وہ کہہ سکے ان انہیا اللہ فتنا یہ تیرے ہی فتنے ہیں سارے یہ تیری ہی آزمائشیں ہیں جو مخلوق میں تو بھیجتا رہتا ہے کون اتنا بڑا زندہ کہہ سکتا ہے یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ نبوت ہے اور نبوت بہت بڑی چیز اس کے باوجود اللہ کی ساتھ اور اس کی صفات میں جو متشابہات ہیں ہیں کو بھی اس سے آگاہ نہیں کیا جاتا حضرت مجدد الحسانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح خبر لی ہے ان لوگوں کی حضرت ایسے گمراہ صوفی ہمارے زمانے میں پیدا ہو گئے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں فجر کے بعد اپنے مریضوں سے کہتے ہیں کہ آج رات بھر اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوتی رہی اللہ مجھ سے یہ بات کہتا رہا میں خدا سے یہ بات کہتا رہا حضرت فرماتے ہیں زمین شک ہو جائے اور یہ گڑ جائے اس میں اللہ کی ذات کو کیا سمجھ سکتا تو یہ چیزیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے سو کرے خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے اور پانچویں بات یہ ہے کہ اشیاء میں جو چیزیں بھی اللہ پیدا کرتا ہے یہ چیزیں ان میں خوبصورتی پائی جاتی ہے یا بچی کاموں میں حسن اور خوب کاموں کا اچھا ہونا یا نہ اچھا ہونا اس کا فیصلہ کون کرے گا چوری ہے اچھی ہے کہ بری ہے کون فیصلہ کرے بچوں کی شفقت ہے اچھی ہے کہ بری ہے کون فیصلہ کرے علم اچھا ہے کہ برا ہے کون فیصلہ کرے اہل سنت الجماعت کا ماتریدیا کا موقف اس مقام پہ معتزلہ کے قریب قریب ہے تین موقف ہیں عشاعرہ کے کے اور معتزلہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اشیاء میں اچھائی یا برائی اس کا فیصلہ کرنا میں عقل کا کام ہے عقل فیصلہ کرے گی یہ چیز اچھی ہے یا بری چوری بری ہے عقل فیصلہ کرتی ہے بچوں کے ساتھ محبت اچھی ہے شفقت اچھی عقل فیصلہ کرتی ہے ماتریدی فقہا ذرا سے اس سے مختلف ہیں ہنفی ہنفیوں میں پھر یہ بات ارد کریں ان کے بڑے بڑے آئمہ ہنفیوں کے یہ اصول میں معتزلی تھے بہت اصول میں معتزلی تھے اور فرو میں ہنفی تھے اس لیے جب وقت جساس راضی رحمت اللہ علیہ فقیر بارہ تیرہ اصول کے مسائل ہیں ہم نے کنگال کے دیکھ لیے اس میں بالکل وہی موقف ہے جو موتلا کے روشہ اعلیٰ تعالیٰ کو دیکھنے میں ہمارا موقف ہے کہ اللہ کی زیارت ہوگی امام جساس راضی رحمت اللہ نے انکار کر دیا ان کا نہیں ہوگی ہم کہتے ہیں جادو ہے وہ کہتے ہیں جادو نہیں ہے اسی طرح کتنے ہی مسائل ہیں جہاں جساس اور موتزلہ ایک ہی ہیں حالانکہ جساس حنفی فقہ میں بڑے امہ بھی شمار کیے جاتے ہیں معروف کرتی رحمت اللہ نے کبھی یہی کہا لیکن جو عبادت تھی جو اللہ کے ساتھ تعلق تھا اس کی مثال کم ملے گی معروف کرتی رحمت اللہ کے شاگرد کہتے تھے کہ جو قرآن میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے بدر کے متعلق جب تم اپنے اللہ سے پریاض کر رہے تھے اللہ اللہ مدد آ جائے اور تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے کہ اللہ کچھ مدد دے دے یہ چیزیں ہو جائیں تو معروف کرتی رحمت اللہ علیہ کسی مشکل میں پھنس گئے ان کے شاگرد کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ اللہ کو پکارنا شروع ہوئے اور بار بار کہتے تھے واہ واؤ ا اللہ تیری مدد اے اللہ تیری مدد تو میں نے دیکھ دیا گننا شروع کر دیا دس ہزار مرتبہ انہوں نے اللہ کو پکارا اور پھر کہنے لگے ربکم جب تم لوگ فریاد کر رہے تھے اللہ سے پھر دعا مانگنے لگے جس مقصد کے لیے بھی دعا مانگ بڑے ہی بات گزار بڑا تعلق تھا اللہ کے ساتھ ان لوگوں کا جب ساس رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی تھی اور اسی طرح موت خیر مسئلہ کی وہ کہتے ہیں عقل فیصلہ کرے گی کہا ہم لوگ اہل سنت ہم ایک درجہ ان سے حق ہیں ہم کہتے ہیں کہ عقل فیصلہ کرتی ہے کہ اچھا ہے یا برا ہے لیکن عقل کے بعد دوسرا مقام یہ آ جاتا ہے کہ اس پہ حکم کیا چیز لگے گی حکومت کیا حکم لگائے گی یہ شرح فیصلہ کرے چوری ہے برا پکلن بری ہے ٹھیک ہے لیکن کیا چور کا ہاتھ کٹنا ہے یا نہیں کٹنا اس کا فیصلہ عقل نہیں کر سکتی اس کا فیصلہ شریعت کرے اس چیز کو نہیں مان وہ کہتے ہیں جو حکم ہم چاہیں گے اس وقت نافذ کر دیں ہم کہتے ہیں جو چیز بری ہے وہ بری ہے ہی عقل بتا شاعرہ اس مقام پہ ماتریدیا سے بھی ہٹ ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بھی فیل برا نہیں ہے جب تک کہ شریعت اسے برا نہ کہے چوری پہلے بری لوگ کہتے تھے کہ چوری بری ہے شریعت آئی شریعت نے کہا بری ہے تو شریعت کے کہنے سے یہ بری ہوئی ہے نہ پہلے لوگ جائز تھے چوری کوئی چیز نہیں بس ٹھیک ہے سب جائز ہے شریعت نے کہا بری ہے تو بری ہے ورنہ ہم نہیں کہتے بری یہ وجہ کیا تھی موت عقل فیصلہ کرے گی اشاعرہ ان کے بالکل ٹکر پہ تھے بغداد میں انہوں نے کہا جو تم ہاں کرو گے ہم نہ کریں گے اشاعرہ نے کہا بالکل نہیں مانتے شریعت فیصلہ کرتی عقل کا کوئی مقام نہیں یہ سمر سمرکند میں ادھر بیٹھے ہوئے تھے امام امام الہدا اللہ علیہ انہوں نے اس مسئلے پر غور کیا انہوں نے کہا دیکھو عقل کا کوئی مقام ہے لیکن عقل کے بعد جب نافذ کرنا ہے کسی چیز کو تو وہ شریعت نافذ کرتی ہے شریعت بتائے گی کہ اس پہ کیا کرنا ہے یہ تینوں کا فرق اس لیے یہ جو اب پانچ باتیں آپ سے ارد کی ہیں اب دیکھو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں بس صرف ترجمہ کرتے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں تین قسم کے موالید پائے جاتے ہیں یہ موالید کیا ہیں نباتات حیوانات اور جمادات جمادات جیسے پتھر وغیرہ جس کے آگے زندگی نہیں ہے اب تو زندگی خیر جس طرح بھی دریافت ہوئی ہے ہر طرح ہر چیز میں ہے لیکن جمادات کی زندگی نباتات سبزیاں پھل اس قسم کی چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں اور تیسری چیز وہ اس کو کہتے ہیں کہ حیوانات ہیں انسان ہیں حیوان ہیں یہ سب چیزیں یہ تین دنیایں ہیں الگ الگ ان تینوں دنیاؤں میں اللہ کا حکم چلتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت الجماعت شاہ صاحب رحمت اللہ جس کی ترجمانی کر رہے ہیں اور زبردست ترجمانی کی ہے ہم کہتے ہیں کہ چیز اپنے اثر کے وقت بھی اللہ کی محتاج ہوتی ہے اللہ کے حکم سے اثر ہوتا ہے سب سے پہلے درجے کے نمبر اول گمراہ فلسفی یہ فلاسفہ جو ہے نا یہ پہلے درجے کے گمراہ اس معاملے میں اسی لیے بعض رات ان کے کا فتوا دیا ہے وہ کہتے ہیں چیز جیسی ہے بس ویسے ہی کر رہی ہے کام وہ کہتے ہیں آگ اللہ نے پیدا کی تو بس جلانے کی سطح خود ہی جلا رہی ہے اس کو کو جلانے کی نہیں جا سکتا دوسرے سے چھوٹے تھے اور گمراہ آئے موتلا انہوں نے کہا آگ کو اللہ نے جب حکم دے دیا نا جلا تو جس وقت کاغذ کو وہ جلا رہی تھی اس وقت اللہ کے حکم کی کوئی بات نہیں تھی بس اللہ نے جلانے کا رکھ دیا جلا رہی ہے اور پھر آئے ماتری جی جی کہتے ہیں ہم اہل سنت وال جماعت کا مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں آگ بہت بڑا سبب ہے جلانے کا لیکن ضروری نہیں ہے کہ آگ جلائے جس وقت وہ کاغذ کو جلا رہی ہوتی ہے اللہ کی اجازت ہوتی ہے کہ آپ کاغذ کو جلا دو تو وہ جلاتی ہے اللہ اگر اس وقت اجازت نہ دے آپ کچھ نہیں کرتے ہیں پانی ہے ہی اس لیے کہ پیو تو پیاس بج جائے گی موت کہتے ہیں جب تم نے پینا شروع کیا تو پیاس ساتھ ہی بجنی شروع ہو گئی ہم کہتے ہیں بات ایسی نہیں ہے پانی اللہ نے بنایا ہے پیاس کے بچھانے کے لیے لیکن کپتان یہ ضروری نہیں ہے کہ پیاس پانی سے بج جائے پیاس اس کے باوجود کائم رہ سکتی ہے پانی پیتا رہے اور پیاس نہ بجھے ہو سکتا ہے اللہ نے جس لکمے کو حکم دیا ہے کہ اس کے جسم میں لگ جاؤ وہ صحت مند ہے اللہ نے جس لکمے کو کہہ دیا ہے کہ تم نے بیماری پیدا کرنی ہے وہ بیماری پیدا کرے گا اللہ نے جس جس گھونٹ کو کہہ دیا ہے ہے کہ تم نے پیاس پیاس وہ گا یہ ضروری نہیں ہے کہ پانی پیاس بجائے ایک کبھی سبب ضرور ہے لیکن اس سبب میں اثر اللہ ہی ڈالتا ہے بدلتا ہے مگر نہ اللہ اثر نہ ڈالے تو نہیں اس لیے اگر آپ ذہن میں یہ بات آ گئی ہے تو اس سے اگلا آخری جملہ سن لیجیے اور وہ یہ ہے کہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز اپنا اثر دکھانے میں اللہ کی محتاج ہے اور جو جو چیز اثر مرتب کرتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اثر ہمیشہ ہی مرتب کیا کرے اس لیے ممکن ہے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یجوز للعامہ الذي في ان یرا بقعة الاندلس کہ چین میں ایک اندھا بیٹھا ہوا ہو تو ممکن ہے کہ اسپین کے کسی محلے کو دیکھ لے بالکل ممکن اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے نا دیکھنے کا سبب ہے بینائی نہیں تھی نا تو اللہ اس میں بینائی ڈال دے اور اسے اتنی قوت دے دے کہ یہاں بیٹھ کے چین دیکھ لے دیکھ لے ہو سکتا ہے اگر اللہ کو منظور موتزلہ فلسفیوں کے آجاؤ ہو گئے جی اندھا ہے نابینا ہے دیکھ ہی نہیں سکتا موتلا کہیں گے ہاں اللہ نے آنکھ کسی لیے دی ہے دیکھنے کے لیے لیکن نہیں دیکھ سکے گا کیونکہ ظاہر کے حال میں اسباب نہیں ہم کہتے ہیں اسباب کی بات نہیں ہے اسباب اللہ چاہے تو اس سبب میں تاثیر کو پیدا کر دے نہ چاہے تو نہ کرے اسی وجہ سے وہ کرامت اور معجزے کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں آگ میں ڈالو گے جل جائیں گے ہم نے کہا ابراہیم علیہ السلام کیوں نہیں جلے وہ کہتے ہیں یہ کس سے کہاں ہے چھوڑو ان کو ابراہیم علیہ السلام کو ایسے آگ میں ڈالا ہی نہیں ہے ایک ان میں سے بہت بڑا ملحد تھا میں اس کو پڑھ رہا تھا وہ کہتے ہیں اس آگ سے مراد ہے کہ اللہ نے اپنی محبت کی آگ میں ڈالا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ بات پر سبحان اللہ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا موقف کہ وہ کہتے ہیں کہ اسباب میں تاثیر آپ کو اس کی ایک دلچسپ مثال دیں اس دن ایک دوست بات کر رہے تھے بڑے کام کی بات انہوں نے یہ جو میڈیا ہے ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے آپ کی آواز ہم سنتے ہیں آپ کے اور ہمارے درمیان ہوا ہے ہوا میں آواز نے ٹریول کیا تو آپ کے کانوں سے جا کے ٹکرائی اور آپ نے سنا ایک میڈیا ہوا ہے خلا میں کیا ہے خلا میں تو کوئی آدمی کسی سے بات کرے تو سمجھ ہی نہیں آئے گی اس لیے کے درمیان میں ہوا نہیں ہے ایک اور جہان بھی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز سنی اب چونٹی کی آواز اب بھی بولتی ہوگی چونٹیاں آپ اس میں باتیں کرتی ہوں گی آپ کئی مرتبہ دیکھیں چونٹیاں جب جا رہی ہوتی ہیں تو کبھی کبھی ایک دوسرے سے منہ سے منہ ملاتی ہیں یہ کچھ نہ کچھ تو کرتی ہیں نا ہمارے پاس تو درمیان کا میڈیا نہیں ہے جس سے ہم آواز سن سکتے بہت زور لگا کے اور بہت کام کر کے اب ایک میڈیا اور ایجاد ہو گیا اور وہ ہے میگنیٹک فیلڈ یہ میگنیٹک فیلڈ ہے سیل فون پہ آپ بات کرتے ہیں اگلا آپ کی آواز سنتا ہے تو یہ ڈائریکٹ آواز تھوڑی ہے جو سن رہا ہے وہ پورے پروسیس سے گزرتی ہے میگنیٹک فیلڈ سے پھر جا کر اسے سمجھ میں آتی ہے کہ جناب میاں یہ فرما رہے یہ کہہ رہے یہ میڈیا دوسرا ہو گیا نا ہوا کے بعد ایک اور چیز آ گئی نا اس جہان میں سینکڑوں ایسے میڈیا ہوں گے لیکن ہمیں خبر نہیں اور جب اللہ نبوت سے سرفراز فرماتا ہے تو اللہ ایک اور میڈیا دے دیتا ہے کہ لو چونٹی کی آواز سن لو وہ کیا کہہ رہی اللہ تعالیٰ نبوت دیتا ہے تو ایک اور میڈیا دے دیتا ہے کہ اچھا آپ جانور کی آواز بھی سن لیں یہ جانور کیا کہہ رہا ہے اونٹ آیا بھاگتا ہوا صحیح حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا وہ رو رہا ہے تو آپ نے کہا اس کے مالک کو بلاؤ بلایا گیا تو آپ نے کہا یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ مجھ سے چارہ نہیں ڈالا تو کبھی سبب ہو سکتا ہے مگر ہم یہ کہیں کہ سب کچھ یہ ہے یہ نہیں میڈیا درمیان میں جو چیزیں بدل جاتی ہیں اللہ نے کیا کیا چیزیں آرام مصر کو دیکھ آرام مصر کے وہ اتنی بڑی بڑی چٹانیں ہیں اتنی بڑی بڑی چٹانیں ہیں کہ دنیا کی بھاری سے بھاری کرین اب ہمارے زمانے میں اس چٹان کو نہیں اٹھا سکتے ایسی کرین ہی ہوئی جس چٹان کو اٹھا سکے اس زمانے میں کوئی چیز تھی اور یہ لے گئے اور فرض کر لو جس طرح ہمارے لیے یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے مصر بن گئے اتنے بڑے بڑے پتھر لگا دیے کوئی چیز تو تھی نا وہ سبب جو تھا ہمارے سامنے نہیں فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لیے کہ آج یہ دنیا تباہ ہو جائے ایک لاکھ سال بعد کوئی مخلوق آئے خدائیاں شروع ہوں اور خدائیوں میں انہیں کوئی سیل فون مل جائے موبائل فون مل جائے تو وہ سوچتے ہی رہے یعنی کیا تھے اس چیز کیا ہے نہ بجلی ہے نہ کوئی اور چیز ہے نہ ٹاور ہے نہ کچھ اور کھل رہا ہے سب دو چار دس بیس لاکھ سالوں میں سب مٹی کی مٹی مل گئی اور صرف ایک موبائل دریافت ہو کیا کیا تو نمبر کیسے ہیں یہ ہوگا وہ وہ جو تعجب ہمیں ہوگا یہ چیز کیا ہے بالکل ایسے ہی تعجب اب بھی ہوتا ہے کہ یہ آرام مصر کیسے بن گئے تو سبب کبھی کبھی ہوتا ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن اس سبب کو اثر انداز ہونے کے لیے بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا لکما جو انسان کے الگ سے اترتا ہے اور ہر پینے والا پانی اس کا گونٹ جب الگ سے اترتا ہے تو اللہ سے اجازت لیتا ہے کہ اللہ میں اس انسان کے لیے صحت بنوں یا بیماری بنوں وہ سب کو اللہ کہتا ہے صحت بن جاؤ اور جس پانی یا جس لکمے کو اللہ کہتا ہے اس کے لیے بیماری بن جاؤ بس وہی کھاتا ہے اور بیمار ہے یہ ہے اسباب تاثیر اور اعمال میں حسن و خوب آئندہ